قربانی عاشقانہ عمل اللہ تعالیٰ کو اخلاص والی قربانی پسند ہے قربانی میں گوشت کھانے رانے اڑانے کڑھائیاں چڑھانے کی نیت نہ ہو یہ سب کچھ ویسے ہی مل جاتا ہے ایک بندہ تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں اللہ پاک کی رضا کے لیے ذبح ہوتا ہوں قربان ہوتا ہوں اور ایک بندہ تیار ہو گیا کہ میں اللہ پاک کے لیے اپنا کریجہ اپنا لخت جگر ذبح کرتا ہوں باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی اور یوں قربانی کی سنت قائم ہو گئی بھائیوں قربانی بڑا عاشقانہ عمل ہے اس عمل کی برکات بے شمار ہیں اور اس کے فضائل بہت اونچے ہیں قربانی رحمت بھی ہے اور مغفرت بھی ہر مسلمان دل کی خوشی سے جیب کھول کر قربانی کرے اور جن کے پاس پیسے نہیں وہ ڈبل خوشی منائیں اور جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں کہ ان کی قربانی حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ادا فرما دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے لیے نوٹ گن لیں مالدار مسلمانوں کو چاہیے کہ ذوالحجہ کے آنے سے پہلے پہلے حساب کتاب کر لیں اور سوچ لیں کہ اپنی آخرت کے لیے میں نے کتنا مال خرچ کرنا ہے ہو سکے تو چند نوٹ الگ کر کے رکھ لیں کہ میں ان سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ قربانیاں کروں گا پھر اپنے گھر بھی قربانی کریں شہدائے کرام کے گھروں میں بھی بھجوائیں اور مجاہدین تک بھی اللہ تعالیٰ کی دعوت یعنی حلال گوشت بھجوانے کی کوشش کریں میرے بھائیوں اور بہنوں یہ سارا پیسہ یہاں رہ جائے گا جو خیر کے ان کاموں میں لگ گیا وہ بہت کام آئے گا بہت کام آئے گا انشاءاللہ غریب حضرات مسئلہ پوچھ لیں جو مسلمان مرد اور عورتیں غریب ہیں وہ بھی اپنے مال اور زیورات کا حساب لگوا لیں گھر میں ضرورت سے زائد بھی بہت قیمتی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی ایک نظر دیکھ لیں قربانی بہت فضیلت والا عمل ہے یہ ہمارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانیاں پل سرات پر کام آنے والی سواریاں ہیں قربانی گناہوں کی معافی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اس لیے کسی مسترد عالم دین سے پوچھ لیں کہ مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں اگر وہ واجب بتا دیں تو بالکل کوئی حرج نہیں کہ اپنے موبائل سیٹ کو بھیج دیں اللہ تعالیٰ اور عطا فرما دے گا موبائل فون اور زیورات بہت ہیں جبکہ قربانی کا دن دو قسمت سے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے قربانی قبول فرماتا ہے